اے پیغمبر ان سے کہو کہ اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو اگر تمہارا دعوی یہ ہے کہ سارے لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو